ہے اگر کوئی ممانعت آ جائے جس سے نماز پڑھنا منع ہو یا کوئی ایسی ممانیت زائل ہو جائے جس سے نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے والی کی سزا کیا ہے اور بچوں کو حکم دینا پلس اس کے بعد میں نماز کے شرائط ہم نے پڑھے اب آئے گا کہ نماز کے شرائط میں جو سب سے پہلا ہے کوئی ہے جو بتائے نماز کے شرائط کیا کیا ہے نماز کے شرائط پانچ ہے جی ناپاکی سے ناپاکی ہاں۔ سے یعنی ہاں، ناپا کے جی جی جی وضو ہونا غسل سے پاک ہونا نجاست جی۔ سے پاک ہونا کپڑے جگہ سے پاک ہونا کپڑے کا نجاست سے پاک ہونا بدن جی۔ کپڑے اور جگہ تینوں کا پاک ہونا استقبال قبلہ وقت کا ہونا وقت کا معلوم ہونا جی جی وقت کا معلوم جی اور ستر عورت کا چھپانا ناف سے گھٹنے تک جی ماشاء اللہ اللہ فرما تو نماز کے شرائط پانچ ہے پہلا یہ ہے کہ حدث ناپاکی سے پاک ہونا یعنی کہ با وضو اور با غسل ہونا دوسرا بدن کا کپڑے کا اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا جو ہے نجاست سے پاک ہونا تیسرا سطر عورت ان ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ پورا چھپا ہوا ہونا چوتھا استقبال القبلہ قبلے کی طرف رخ ہونا پانچواں وقت کا معلوم ہونا کہ وقت کی نماز کا وقت ہو چکا ہے یہ پورا پورا اس کا علم ہونا تو دیکھیے سب سے پہلے یعنی پاکی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اور تعالی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور نماز پاکی نماز کی چابی ہے پاکی نماز کی کنجی ہے پھر اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تقبل صلاتن بغیر طہورین بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں کی جاتی اب وضو کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ عز و جل اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو اذا قمتم جب تم نماز کا ارادہ کرو فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ تو تم اپنے چہرے کو دھو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو وم صاحب اور تمہارے سر کا مسا کرو وہ اور تمہارے دونوں پیروں کو تخنوں سمیت دھو یہ چیز پرانے پاک سے ثابت ہے وضو کرنے میں امام شاف اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نماز میں چھ فرائض ہے تبھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وضو کے جو شرائط کیا ہے اس کے بعد وضو کے فرائض وضو کے شرائط صحیح ہوں گے جب جا کے ہم فرائض صحیح ادا کر سکتے ہیں تو پہلے جو ہے ہم کو شرائط صحیح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تو شرائط کیا کیا ہے وہ آپ دھیان دیں ہو سکے تو اسے نوٹ بھی کریں شرائط کو ہو سکے تو نوٹ بھی کریں پہلا شرائط وضو کے شرائط پانچ ہے وضو کے شرائط پانچ ہے جی وضو کے شرائط پانچ ہیں پہلا مائع مطلق ہونا پہلا مائع مطلق ہونا یعنی ایسا پانی جس کو پانی کہا جائے یعنی کہ پانی کا توہر و متحر ہونا یعنی ایسا پانی جس کو کہا جائے کہ یہ پانی ہے جس کو پانی کہا جائے جو خود بھی پاک ہو مائع مطلق اور دوسروں کو بھی پاک کرے ایسا پانی اس کو مائع مطلق کہتے ہیں دوسرا ہے دوسری شرط ہے جر یو دوسری شرط ہے کہ دھوئے جانے والے عضو پر پانی کا بہ جانا دوسری شرط ہے دھوئے جانے والے اعضا پر پانی کا بہ جانا نوٹ کیے ہو جی کر لیا پہنچے گائے دے جانے والے اعضا پر پانی کا بہ جانا یعنی کہ ہم جو جو آزاد ہوتے ہیں وضو میں جیسے ہاتھ کا جی، جی۔ دھونا چہرے کا دھونا تو ان پر پانی کا بہ جانا آزو آزا آزو ایک ہے آزا اس کی جمع ہے تو تیسری شرط ہے وضو کے آزا پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کو جل تک پہنچنے سے روکے وضو کے اعضا پر کوئی ایسی چیز کا ہونا ایسی چیز کا نہ ہونا کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کو جلد تک یعنی چمڑی تک پہنچنے سے روکے جیسے مثال کے طور پر اللہ یقون علیہ حائل یعنی کہ اس کے اوپر پینٹ نہ ہونا پینٹ کلر وغیرہ پلاسٹک آئل یا پلاسٹک پینٹ یا جو آئل پینٹ جو وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ہاتھ وغیرہ پر نہ لگنا اس کے بعد میں جیسے کہ تیل ایسا تیل ایسا گاڑا تیل جو جلد تک پانی پہنچنے سے روکتا ہے ایسے تیل کا بھی عزو پر نہ ہونا گاڑا گاڑا تیل ہوتا ہے حضرت اگر ایسی کوئی اگر کوئی ایسی چیز ہو جو رگڑنے پر نہ نکلے تو تو اس کو آپ کو نکالنا پڑے گا وضو نہیں ہوگا ہوگا ہی نہیں نہیں ہوگا اللہ جیسے کلر وغیرہ ایک دم جم کے بیٹھا تو وہی بتا رہے نا کب پیلا جیسے کہ پینٹ اس کو ہٹانا ہے یہ پانی جی، تک جو جی، پانی جی۔ کو جیل تک پہنچنے سے روکتا ہے تو دیکھیے سوال جواب کا سسٹم ان شاء اللہ جو ہے یہ ختم ہونے کے بعد کریں گے درس ختم ہونے کے بعد میں آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے آپ نوٹ کیجیے کہ انشاءاللہ اللہ ایک ساتھ سوال کے جواب ہوگے تاکہ جو ہے اس میں ڈسٹرب نہ ہو جی جی تو تیسرا آپ نوٹ کیے جی۔ وضو کے اعضا پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جو جیل تک پانی پہنچنے سے روکے جیسے کہ پینٹ یا موم موم بتی جو ہوتی ہے موم موم اگر لگ جائے ہاتھ وغیرہ پر آزو پر تو اس سے جو پانی نہیں پہنچتا جلد تک پھر اسی طرح جو ہے انک ہوتی ہے انک یہ اکثر لوگوں کے یہ معاملات میں پیش آتے ہوں گے اکثر لوگوں کے کہ انک یعنی آدمی پین سے لکھ دیتا ہے لکھنے کے بعد میں اس کے ہاتھ پر یہ سیاہی وغیرہ لگتی ہے جیسے خاص کر بال پین وغیرہ تو اگر بال پین ایسا پین ہے جس سے جس کے اندر کوٹنگ ہو اگر اس کے اندر کوٹنگ ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا آپ کو جو پورا مکمل جو انک لگی ہوئی آپ کو ہٹانا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کو آپ کا وضو ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوگا اگر کوٹنگ والی سیاہی نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں آپ کا وضو ہو جائے گا پھر اسی طرح مہندی ہوتی ہے مہندی میں اگر کوٹنگ ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا اگر کوٹنگ نہیں ہے مہندی کے اندر تو اس سے جو ہے وضو ہو جائے گا اور چوتھا لکھیے ازو پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کو تغیر کرے پانی کو بدل دے پانی کا رنگ بو مزہ بدل دے جی, جی، وضو کو وضو کو کوئی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کو بدل دے پانی کو تغیر کرے جی دیکھیے یعنی کہ جیسے کہ صابن اور زعفران اگر صابن ہاتھ پر لگا ہوا ہے ہم اگر اس پر پانی بہیں گے تو پانی کا رنگ و مزہ بدل جائے گا صابن اگر ہاتھ پر لگا ہوا ہوگا یا چہرے پر لگا ہوگا یا پیر پر لگا ہوا ہوگا دھوئے جانے والے اعضا پر تو جو ہے ایسی صورت میں جو ہے وہاں سے اگر ہم پانی بہائیں گے تو پانی کا رنگ وہ مزہ دونوں تینوں چیز جو ہے بدل جائے گی تو ایسی صورت میں جو ہے اس سے وضو نہیں ہوگا اسی طرح زعفران زعفران اگر ہاتھ پر لگا ہوا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم جب پانی بہائیں گے تو جو ہے یہ پانی کا رنگ جو ہے بدل جائے گا تو اس سے بھی جو ہے وضو نہیں ہوگا یہ زعفران ایک مثال دی گئی ہے اسی طرح اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز ہو تو بھی امام صاحب صاحب آئیں گے اور اور تو ایسی صورت میں جو ہے وضو نہیں ہوگا تو چار چیز ہوئی آپ نے یہ لکھے تمام چیزیں جی جی جی لکھ لیا جی۔ پانچواں پانچواں ہے معرفت و دخول الوقتی وقت کے داخل ہونے کی معلومات ہونا اس میں بھی ہے جس طرح نماز کے شرائط میں اسی طرح وضو میں بھی ہے وقت کے داخل ہونے کا ہونے کی معلومات ہونا علم ہونا جی وقت کے وقت کے داخل ہونے کی معلومات ہونا ہاں علم ہونا ٹھیک دیکھیے اب یہ کہ پانچواں جو بتایا نا وقت کے داخل ہونے کا علم ہونا یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو دائم الحدث والا ہے جو کل یہ رضا بھائی نے جو کل سوال کیے تھے ان کا دائم الحدث وہ شخص جس کا وضو ہمیشہ ٹوٹتا رہتا ہے یعنی اس کی ہوا خارج ہوتے رہتی ہے یا اس کے جو ہے پیشاب کے ٹپکے ٹپکتے رہتے ہیں وہ شخص یا پھر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کی بار بار منی نکلتی رہتی ہے وہ بھی جو ہے دائم الحدث میں شمار ہے یا کوئی ایسی عورت جس کو بار بار پیریڈ آتا رہتا ہے یعنی کہ ایک بار پیریڈ آنے کو حیض کہتے ہیں اور بار بار اگر آتا رہا جیسے پندرہ دن کی ایک مقدار ہوتی ہے حیض آنے کی پندرہ دن تک جو ہے حیض نہیں آنا چاہیے اگر پندرہ دن کے اندر اگر آ گیا تو وہ استحاظہ کہلاتا ہے تو اگر کسی کو استحاظہ کی اگر کسی کو شکایت ہے کسی عورت کو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جب وقت داخل ہوگا یعنی کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے عصر کا وقت ساڑھے تین بجے وقت داخل ہوتا ہے تو جب وقت داخل ہوگا ساڑھے تین بجے عصر کا جب وقت ہوگا جب ہی وہ وضو کرے گی اس کے بعد ہی نماز پڑھے گی اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا بار بار وضو ٹوٹا رہتا ہے یعنی کہ ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو ایسا شخص جب ساڑھے تین بجیں گے عصر کے ایک مثال دے رہا ہوں وقت کی جب ساڑھے تین بج جائیں گے عصر کا وقت ہو گیا اس کے بعد ہی وہ وضو کرے گا پھر نماز پڑھے گا اسی طرح وہ شخص جس کا بار بار پیشاب ٹپکتا رہتا ہے وہ بھی جب عصر کا وقت یا جو وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کا وقت ہوگا اس کے بعد ہی وہ نماز پڑھے گا ورنہ وہ اس کے بعد ہی وضو کرے گا ورنہ وہ وضو نہیں کرے گا یعنی وقت وقت کے داخل ہونے سے پہلے وہ وضو نہیں کر سکتا ہے اگر کسی شخص نے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کیا ڈائم الحد والا تو اس کا وضو نہیں ہوگا اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا ہاں اگر کوئی اچھا شخص یعنی جس کو یہ اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے وہ فجر کی وضو سے عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے دوسرے دن کی نماز پڑھ سکتا ہے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے وہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن دائم الحدس والا جو ہے اس کا جب وقت داخل ہوگا جب وہ وضو کرے گا ورنہ وہ وضو نہیں کرے گا جیسے کوئی ایسا شخص ہے ڈائم الحدث والا جس نے ظہر میں وضو کیا تھا ظہر کے وقت میں وضو کیا تھا تو اب ایسی صورت میں جو ہے وہ جب عصر کا وقت جب داخل ہوگا تو وہ عصر کے وقت میں واپس سے وہ وضو کرے گا وہ ظہر کی وضو سے نماز نہیں پڑھے گا اگر اس کو اس کی شکایت ہے تو ڈیم الحدس کی تو یہ پانچ چیز ہو گئی پہلا دیکھیے مائع مطلق جی یہ جو دائم الحدث والا ہے وہ وقت جیسے زور کا شروع ہوا وضو کر لیا اس کے بعد اگر وہ پرابلم ہوا تو پڑھ سکتا ہے نا ابھی آگے آ رہے زور کی آ رہا آ رہا جی،, جی جی تو وضو کے کتنے شرائط ہے پانچ اچھا۔ جی پہلا پانی مائع مائع مطلق ہونا یعنی کہ پانی کا خود بھی پاک ہونا اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہونا یعنی طاہر و متحر ہونا پانی کا دوسرا دھوئے جانے والے آزو پر پانی کا بہ جانا کچھ لوگ پانی پہ مسلتے ہیں یعنی کہ مسا کرتے یعنی پانی ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایسا ایسا یہ مسلتے ہیں تو ایسا وضو نہیں ہوگا پانی کا بہنا چاہیے پورا تو وضو ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوگا اور تیسرا یہ ہے کہ دوئے جانے والے وضو کے اعضا پر ایسی چیز کا نہ ہونا جو جلد تک پانی پہنچنے سے روکے جیسے پینٹ ہو گیا یا جامد تیل ہو گیا گاڑا تیل ہو گیا یا پھر جو ہے مہندی ہو گئی کوٹنگ والی مہندی ہو گئی کوٹنگ والی انک پین ہو گئی یہ جو بھی معاملات ہیں جو پانی کو پہنچنے سے روکتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ہوگا اس کو ہٹانا ہوگا چوتھا عضو پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جس سے پانی کا رنگ بو مزہ بدل جائے اور پانچواں وقت کے داخل ہونے کا علم ہونا یہ یہ یہ پانچواں والا جو ہے صرف والے کے لیے جس کو تکلیف ہوتی ہے جس کا وضو بار بار چھٹتا رہتا ہے یہ صرف اس کے یہ صرف اسی کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے اور دیکھیے یہ پانچوں چیز سمجھ میں آ گئی شرائط وغیرہ جی جی جی دیکھیے ہدس ابھی جو بتائے نا پانچواں جس کا پیشاب ٹپکتا رہتا ہے یا جس کا یا جس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے یا پھر جو ہے جو استحاظہ والی جو عورت ہوتی ہے جس کا ہمیشہ مہینہ بھر اس کو پیریڈ آتا رہتا ہے یا دو مہینہ تین مہینہ سال بھر اس کو پیریڈ آتا رہتا ہے اب وہ عورت کیا کرے گی وہ شخص کیا کرے گا اس تعلق سے دے دے اس کے بارے میں اس کا مسائل آ رہے ہیں دیکھیے تو دائم الحدث والا وضو نہیں کرے گا فرض کے لیے یعنی کہ جو دائم الحدث والا ہوگا وہ جب وضو کرے گا تو وہ اس سے ایک ہی فرض نماز پڑھ سکتا ہے دائم الحدث والا ایک وضو سے ایک ہی فرض نماز پڑھ سکتا ہے اور سنت چاہے جتنی ہو وہ پڑھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک وضو سے وہ جتنی سنت ہے وہ پڑھ سکتا ہے لیکن فرض وہ ایک ہی پڑھے گا جیسے مثال کے طور پر کسی نے جو ہے تین بج کے پچیس منٹ پر کسی نے ظہر کی نماز پڑھا اور تین بج کے جو ہے پینتیس منٹ پہ عصر کا نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز اس نے تین بج کے پچیس منٹ پہ پڑھا ہے اب اس نے وضو تو کر لیا زہر کی نماز تو پڑھ لیا اب نماز پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت ہو گیا اب عصر کا وقت ہو گیا اب وہ اسی وضو سے عصر کی نماز نہیں پڑھے گا بلکہ وہ جائے گا دوسرا وضو کرے گا پھر عصر کی نماز پڑھے گا یہ والے کے لیے حضرت نماز کا کیا حکم ہے قضا نماز میں بھی یہی ہوگا ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گا ہر فرض کے لیے تو دیکھیے آگے پھر اسی طرح جس کو یہ بیماری ہے دائم الحدس کی جس کو بیماری ہے تو یہ شخص کیا کرے گا جیسے مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر یہ اس کا اعلی تناسل ہے مثال کے طور پر یہ اس کا اعلی تناسل ہے ابھی اگلا جو حصہ ہوتا ہے سپارا یعنی ہشپا تو ہشپے سے جو پیشاب بار بار ٹپکتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جب نماز پڑھنے کا جب اس کا وقت ہوگا جب وہ ارادہ کرے گا کہ وضو کرنا ہے مجھ کو نماز پڑھنا ہے تو وہ اگر اس کا پیشاب ٹپکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے اپنے شرمگاہ کو یعنی کہ ہشپے کا جو اوپر اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے پورا دھوئے گا پہلے دھونے کے بعد میں پھر وہاں پر روئی لگائے گا روئی کاپس وہ روئی لگائے گا پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر پٹی کرے گا تاکہ پیشاب اگر نکلے تو باہر نہ آئے وہ یہ کرے گا کہ اس کے بعد جلدی وضو کرے گا فوراً نماز پڑھے گا ایسا شخص اس سے پہلے اگر اس نے تاخیر کیا تو واپس سے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ جو واپس سے وہ پٹی کو نکالے واپس اپنے یعنی حشفے کو جو آلے تناسل ہوگا جہاں سے پیشاب ٹپکتا ہے اس کو وہ دھوئے پھر وہاں پہ کاپوس لگائے روئی لگائے اور اس پہ پٹی کرے جلدی وضو کرے پھر نماز پڑھے یہ اس کے لیے حکم ہوگا پھر اسی طرح اگر کوئی کسی عورت کا اس طرح ہوتا ہے تو عورت کے لیے بھی ضروری یہی ہے کہ وہ اپنے شرمگا کو جلدی سے دھوئے گی اپنے شرمگا کو دھوئے گی وہاں پر جو ہے اس کو کاپوس لگائے گی روئی وغیرہ وہاں پہ پٹی کرے گی اس کے بعد وہ جو ہے جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھے گی یہ عورت ابھی یہ بتا دیے ابھی جیسے جماعت کا بھی وقت ہوتا ہے کہ آدمی جماعت کے لیے رک سکتا ہے کہ دائم الحدث والا یہ یہاں پہ وقت آتا ہے کہ اگر ایسی صورت رہے کہ آدمی فوراً نماز پڑھنا رہے گا تو آدمی کو جماعت کے ساتھ نماز ہی نہیں ملے گی ایسی صورت میں تو علماء فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے دائم الحدث والا جس کو جماعت کے ساتھ بھی نماز ادا کرنا ہے تو ایسے شخص کے لیے جو ہے چھوٹ ہے اتنی چھوٹ ہے کہ یہاں پہ آیا فلاں اخرا الی مسلی حتیہ کا انتواری جماعتی تو دائم الحدث والا تاخیر نہیں کرے گا وہ لیٹ نہیں کرے گا نماز کو مگر کسی مصلیحت کی وجہ سے جیسے جماعت کا انتظار ہے تو جماعت کے انتظار کے لیے وہ رک سکتا ہے یا پھر جمعہ کے لیے او جمع آتین یا جمعہ کی نماز کے لیے وہ رک سکتا ہے او دہاب الا او اوہابن الا مسجدین یا مسجد کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا ہے گھر سے وضو کیا مسجد کی طرف جانے کے لیے جو اتنا وقت وہ لے سکتا ہے جلدی جلدی جائے مسجد میں وہاں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں اب آئے کہ کوئی اگر ایسا شخص ہے جو خطیب ہے یعنی امام ہے اگر کسی ایسے خطیب کو اگر بیماری ہو دائم الحدث کی اس کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہو ہوا خارج ہوتی ہے ایسا کوئی شخص ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو دیکھیے وہ عجیب علیہ ودو آنی تو اس پر جو دو وضو واجب ہے امام کے اوپر جمعہ کا جو امام ہوگا نا جمعہ کی نماز کا اس کے لیے دو وضو واجب ہے ایک تو دو خطبے کے لیے وضو ہوگا دو خطبے کے لیے امام صاحب ایک وضو کریں گے پھر جیسے دونوں خطبے ختم ہو جائیں گے امام صاحب فوراً جائیں گے دوسرا وضو کریں گے آئیں گے پھر نماز کے لیے تقبیر تحریمہ باندھیں گے تو کوئی ایسا شخص کوئی امام اگر ایسا ہے جس کو جمعہ پڑھانی ہے اس کو دائم الحدس کی بیماری ہے تو ایسے شخص کے لیے جو ہے دو وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے تو یہ دائم الحدس والا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا جی آ گیا جی ماشاء اللہ بہت اچھے سے حضرت جی، جزاک اللہ فی الدارین ہاں جی دیکھیے ابھی ہم سے جو اکثر غلطیاں ہوتی ہیں پانی کو استعمال کرنے میں اب پیچھے ہم نے بتایا کہ پانی کا ایسا جی اگر دائم الحدث کی وجہ سے جو کپڑوں پہ لگا تو کیا حکم ہے سوال انشاءاللہ اللہ آخر میں کریں گے نہیں نستا جی،, جی جی تو دیکھیے ابھی وضو کی پہلی شرائط بتائی کہ پانی کا پاک ہونا اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہونا یعنی توہر و متحر ہونا تہور ہونا پانی اللہ عزوجل نے فرمایا ان من سما اما او تہور بے شک ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا یعنی ایسا پانی جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے تو پانی کا طہور ہونا تو یہ ضروری ہے وضو کے لیے اب دیکھیے ہم سے جو اکثر غلطیاں ہوتی ہے ہم جو استعمال کیا ہوا پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں وضو کے لیے تو اس میں آیا ہے کہ کون الما دونا کلتعین اب کلتعین کس کو بولتے ہیں آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کلتعین کس کو کہتے ہیں لیٹر پانی یہ حنفی میں ہے اچھا۔ شاف مسلک میں ایک سو بانوے litre one ninety two litre چاہیے تو کلتعین کہا جائے گا اس کو تو ہمارے ادھر اس کو میں مختصر میں بتاؤں کہ جو کم پانی ہوتا ہے اس کو کلتعین نہیں کہا جائے گا کم پانی اس کا مطلب یہ ہے عربی میں ایک سو بانوے لیٹر سے کم یعنی کلتعین نہ ہونا اگر ایک سو بانوے لیٹر پانی ہے یا ایک سو بانوے سے زیادہ ہے تو اس کو کلتین کہا جائے گا اس کے نام اس کے اندر ہم ہاتھ ڈبا کر جو ہے وضو بھی کر سکتے ہیں غسل بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا کلتین یعنی ایک سو بانوے litre one ninety two litre جو ہے چاہیے تو یہ کلین ہوگا جیسے اکثر ہمارے گھروں کی عورتیں یا جو ہے کچھ مرد حضرات بھی باہر کہیں جاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے تو وہاں پہ پانی نہیں ہوتا تو بالٹی میں دبا کر وضو کرتے سب ایک ساتھ تو وضو نہیں ہوگا دیکھیے اگر ایک سو بانوے لیٹر سے کم اگر پانی ہو اس کے اندر اگر آدمی ہاتھ ڈبا دے تو جو ہے پانی مستعمل ہو جائے گا اب اس سے وضو نہیں ہوگا اگر ایک سو اکیانوے لیٹر پانی ہے ایک سو نبے لیٹر پانی ہے اس کے اندر کسی نے ہاتھ ڈبا دیا تو بھی وہ پانی جو ہے مستعمل ہو گیا اب اس سے وضو گسل کچھ نہیں کر سکتے اس سے نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا تو اس کے لیے جس پانی سے ہم کو وضو یا غسل کرنا ہے ہاتھ ڈبا کر تو اس کا ایک سو بانوے لیٹر یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے تو یہ وضو ہوگا ورنہ جو ہے وضو یا غسل نہیں ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے ناپاک ہوتا ہے جیسے ایک سو پچاس لیٹر پانی وہ مستعمل پہلے سے کسی نے استعمال کر لیا ہے اگر اس کے اندر پچاس لیٹر اور پانی ڈال دیا گیا اور وہ دو سو لیٹر ہو گیا اب اس کے اندر رنگ بو مزہ کوئی بدلا نہیں یعنی کہ پانی کا ہی جس طرح پانی جس طرح سمجھ میں آتا ہے رنگ بو مزہ جس طرح پانی کا رہتا ہے ویسے ہی اس کا رنگ بو مزہ ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا اس پانی سے وضو غسل ہو جائے گا اگرچہ وہ پہلے نجس تھا بعد میں جو ہے پانی ملانے سے جو ہے اس کو پاک ہو گیا اگر اس میں رنگ بو مزہ اگر تبدیل نہیں ہوا ہے تو اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا یہ مسئلہ بہت ضروری ہے ہمارے ہم جب غسل کرنے بیٹھتے ہیں تو پانی بھرتا رہتا ہے بالٹی میں اور ہم جو ہے ہاتھ ڈبا کر جو ہے ناپا کی حالت میں ہاتھ ڈبا کے جو ہے ہم یوز کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے غسل نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں علماء یہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو غسل کرنا ہے تو وہ پہلے یہ کر لے کہ نیت کرنے کے بعد میں پہلے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ کو دھو لے اور اس کے بعد بھی جو اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر ڈوبنے نہ دے پاٹ کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے پکڑنے والا اسی سے وہ پانی لے اور غسل کرنا شروع کرے تو یہ سب سے بہتر اور اچھا طریقہ ہے ورنہ جو ایسا ہو سکتا ہے ہماری جو ہے یہ غلط فہمی میں جو ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارا غسل ہو رہا ہے ہم کرتے ہیں نہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہے نہ ہمارا غسل وضو ہو رہا ہے نہ غسل ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تو یہ ماہ مستعمل ہو گیا اگر ایک سو بانوے لیٹر سے کم پانی ہے تو اس کا وضو ہو جائے ایک سو بانوے لیٹر سے کم پانی میں اگر ہم نے ہاتھ ڈبائے ہیں تو اس سے وضو نہیں ہوگا اگر ایک سو بانوے لیٹر سے زیادہ پانی ہم نے ہاتھ ڈبائے ہیں تو اس سے وضو اور غسل دونوں ہو جائے گا ہاں اب یہ ایک سو بانوے لیٹر سے کم پانی ہے ڈیڑھ سو لیٹر پانی ہے ہم کو اس سے وضو کرنا ہے تو وضو کس طرح کر سکتے تو ہم پاٹ وغیرہ کے ذریعے جو احتیاط ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوگا ہمارا وضو بھی جو ہے ہو جائے گا اگر ہم نے اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈبائے تو ہمارا وضو ہو جائے گا اب یہ تھا یہ مسئلہ تھا ہمارا مائع مستعمل کا یہ مختصر میں بتایا ہوں کیونکہ ابھی ہم کو دس دن میں آٹھ دن میں ہم کو جو ہے پورا مکمل یہ پورا جو سلاد کا جو باپ ہے نماز کا پورا باپ ہے یہ پورا ایک سال کا کورس ہے یہ دس دن میں آپ کو یعنی ایک دم مختصر سے مختصر جو مین مین چیزیں وہ آپ کو بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کی روز مرہ کی زندگی میں آسانی ہو جائے اور آپ کی نمازیں جو ہے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں یہ تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح سلامت اچھے سے اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ عزوجل ہو سکتا ہے ہماری نمازوں کو قبول کر لیں اب مائع متنجس کس کو بولتے نجس پانی اگر ایک سو بانوے لیٹر سے کم پانی میں اگر کوئی نجس چیز گر گئی ہے جیسے کہ کوئی بھینس آئی اور جو اس نے جو گڑا تھا گڑے میں پاک پانی تھا ایک بھینس آئی اور اس نے جو اس کے اوپر مطلب جو ہے اس کے اندر رینٹ کر دی اس کے اندر جو ہے اپنا مطلب گوبر وغیرہ گرا دی اب ایسی صورت میں جو ہے اس پر پانی اس سے جو ہے پانی ناپاک ہو جائے گا اگر ایک سو بانوے لیٹر سے زیادہ پانی ہے اگر بھینس نے اس طرح سے اس کا گوبر اس کے اندر گرا دی اور اس کا پانی کا رنگ بو مزہ اگر بدلی نہیں ہوا ہے گوبر گرنے کی وجہ سے تو وہ پانی پا کے ہم اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں یہ متنجس اور غیر متنجس کا مسئلہ ہے ابھی ہم پہچانیں گے کس کو جیسے ہمارے ڈرم وغیرہ ہوتے ہیں یا جو ہمارے گھر میں اوپر ٹاکی ہوتی ہے وائٹ کلر کی چپٹی تو اسی طرح جو ہے ایسے صورت میں کیا ہم ہاتھ ڈبائیں گے تو کیا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں علماء نے ایک رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ کتنا گول ہونا چاہیے کتنا ہاتھ لمبا ہونا چاہیے اس کے بارے میں علماء نے جو ہے اس کے اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی ہے علماء نے تو اس کا وہ دیکھ لیں آپ جی جیسے کوئی مربع چیز ہے مطلب چوکن کوئی چیز ہے چوکن چیز ہے جس کے اندر پانی رکھا جاتا ہے تو وہ کتنا لمبا کتنا چوڑا ہونا چاہیے تو اس میں ہاتھ ڈبانے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا یا پانی مستعمل نہیں ہوگا وہ جو کلتین ماننا جائے گا ایک سو بانوے لیٹر مانا جائے گا تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ کوئی مربع چیز میں جو ہے آدمی کا ایک ہاتھ ہونا جی جیسے چوکن چیز ہے تو سوا ہاتھ تو سوا ہاتھ جو ہے لمبا ہونا اور جو ہے آدمی کا ایک ہاتھ جو ہے لمبا ہونا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پانی جو ہے ایک سو بانوے لیٹر پہنچ جائے گا اور کوئی مشکل نہیں ہوگی پھر اسی طرح اگر کوئی مسلس چیز ہے یعنی کہ ٹرائی اینگل تو ایسی صورت میں جو ہے ڈیڑھ ہاتھ لمبا اور دو ہاتھ چوڑا دو ہاتھ چوڑا اور گہرا ہونا چاہیے تو ایسی صورت میں جو ہے اس پانی کو بھی جو ہے ایک سو بانوے لیٹر پہنچ جائے گا جیسے ہمارے اکثر ڈرم وغیرہ جو ہوتے ہیں تو اس کی مقدار بتا رہے ہیں اگر کوئی گول چیز ہے تو ایک ہاتھ جو ہے لمبا ہونا چاہیے چوڑے میں ایک ہاتھ چوڑا ہو اور ڈھائی ہاتھ گہرا ہو جیسے ہمارے جو ڈرم ہوتا ہے نا بلو کلر کے جو ہمارے مسجدوں وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر اگر آپ ناپو گے لمبائی میں تو ڈھائی ہاتھ یہاں سے لے کر کہنیوں سے لے کر بیچ کی انگلی کے سرے تک یہ ایک ہاتھ ہو گیا سرے تک یہ آپ کا ایک ہاتھ ہوگا یہ ڈھائی ہاتھ ہونا چاہیے بال جو ٹاکی وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر یہ ڈھائی ہاتھ ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ چوڑا ہونا چاہیے تو وہ جو ایک سو بانوے لیٹر ہوگا کلتین وہ مانا جائے گا یہ جو ہے پانی کی مقدار بتائی گئی اب بتائیں گے کہ نماز کے وضو کے فرائض کتنے ہیں اور اس کی سنتیں کیا ہے اب وہ چلے گا اب یہ بتائے کہ ابھی مائع مستعمل اور نہیں جی اگر کوئی یہ اشکال ہو تو بتایا اگر کوئی پوچھنا ہو کوئی مسئلہ یہاں پر جو نہ سمجھ میں آئے جی، جو میجرمنٹ ایک بار جی تو میں کلتین کا جو میجرمنٹ ہے تو میں ایسا کروں گا انشاءاللہ اس کو میں واٹس پہ انشاءاللہ شاء کر اس کو سینڈ کروں گا آپ آپ کو تو آپ اسی حساب سے جو ہے اچھے سے دیکھ لیجئے گا اور گھر میں بھی آپ ٹرائی کر ٹرائی کیجیے ان اس سے آپ کا ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ جی، حضرت جی جیسے بالٹی میں ناپا کی گری ہوئی ہے تھوڑی سی جی۔ تو اس بالٹی کو فل اوور فلو کر کے تھوڑا سا پانی بہ گیا اور وہ ناپا کی نظر نہیں آ رہی ہے رنگ بو یا جو بھی ہے تو بالٹی پاک ہو گئی نا پانی پاک ہوا نہیں پاک نہیں ہوگا اس کو پانی پھینکنا ہوگا کیونکہ وہ پانی جو ہے اس بالٹی کی اتنی صلاحیت نہیں کہ اس کے اندر ایک سو بانوے لیٹر جمع کر سکے اور وہ جو ہے وہ ڈالنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جائے ایسا نہیں ہوگا اچھا، ایک سو ایک سو لیٹر اگر ہو اور اس میں پانی بہ گیا تو پاک ہو جائے گا ہاں تو پاک ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں اچھا جزاک اللہ جی تو وضو کے فرائض کتنے ہیں وضو کے چھ فرائض ہیں تو اب دیکھیے اب یہاں پہ جو وضو کے فرائض کے معاملات بتائے جائیں گے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں اور وضو میں کون کون سی نیت ہم کر سکتے ہیں جو ڈائم الحدس والا ہوگا وہ وضو میں کیا نیت کرے گا اور جو ڈائم الحدس والا نہیں ہے وہ کتنی نیت کر سکتا ہے اس کے بارے میں فروض الوضو ستتن وضو کے چھ فرائض ہے وضو کے چھ فرائض ہے پہلا ہے نیت النیت پہلا نیت ہے اب نیت کا معنی لغت میں ڈکشنری میں قصد کرنا ارادہ کرنا ہے نیت کا معنی اور شریعت میں نیت کا معنی ہے کسی کام کے فیل کے ساتھ نیت کا ملا ہوا ہونا جیسے ہم ہاتھ دھونے جا جیسے ہم جو ہے چہرہ دھونے جا رہے تو جو ہے اس طرح دھوئیں گے نیت کی میں نے فرض وضو کی نیت کی میں نے فرض وضو کی نیت کے ساتھ ساتھ جو ہم کو جو ہے کام کرنا ہے نیت کے ساتھ ساتھ تو اس کو جو ہے شریعت میں کہا گیا ہے کہ فیل کے ساتھ ساتھ نیت کا ملا ہوا ہونا یہ شریعت میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ان نمل اعمال و بیات بے شک اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے اور ابھی جو ابھی تقریباً آٹھ نیت بتائی جائے گی وضو کی وہ آٹھوں نیت جو ہے آدمی کر سکتا ہے اور اس میں دائم الحدث والا کتنی نیت نیت کرے گا وہ بتا دیں انشاءاللہ اللہ تو سب سے پہلے آدمی نیت کرے گا نویت آ نیت کی میں نے وضو کی یہ ایک نیت یا تو پھر یہ وضو یا پھر یہ نیت کرے گا نویت ادا الوضو ای میں نے وضو کو ادا کرنے کی نیت کی یہ نیت کرے گا دوسری تیسری نویت فرض الوضو نیت کی میں نے فرض وضو کی نیت کی میں نے فرض وضو کی نوئی تو ادا فرض و نیت کی میں نے فرض وضو ادا کرنے کی یہ چار نیت ہو گئی یا پھر یہ نیت کرے گا نوئی تو اجتباع حتصلاتی نیت کی میں نے نماز مباح ہونے کی ابھی اس میں ایک بات اور دھیان میں رکھے کسی شخص نے یہ نیت کیا ہے کہ میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں تو ایسا شخص صرف اور صرف جو ہے اس وضو سے قرآن ہی پڑھ سکتا ہے نماز وغیرہ کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتا ایسا شخص جس نے جس چیز کی نیت کیا وہ اسی چیز کی جو ہے وہ سے وہی چیز کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتا پھر اسی طرح اگر کسی نے یہ کر دیا نیت کیا میں نے فرض وضو کی اب فرض وضو میں تمام چیز آ گئی اب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے ہر ہر چیز وہ اس کے اندر کر سکتا ہے یہ اس کے لیے ہوگا اس لیے ہمارے لیے بہتر ہے جب بھی ہم نیت کریں تو نیت یہ کرے نیت کی میں نے فرض وضو کی تو یہ جو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اب دائم الحدث والا جو ہوگا وہ کبھی یہ نیت نہیں کرے گا نوائی نوایت انیل انل ہی نیت کے میں نے ناپاکی سے پاک ہونے کی ویسی نیت نہیں کرے گا لیکن اگر کوئی ڈائمون الحدث والا نہیں ہے تو وہ یہ نیت کر سکتا ہے نوائی تو طہارت عن الحدث نیت کے معنی ناپاکی سے پاک ہونے کی نوائی تو رفع الحدث نیت کے معنی ناپاکی کو دور کرنے کی اٹھانے کی وہ اس طرح سے نیت کر سکتا ہے دائم الحدث والا اس لیے نیت نہیں کرے گا کیونکہ اس کی جو اس کی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے اس کا پیشاب ٹپکتا رہتا ہے پھر اسی طرح جو ہے اس کا یعنی ہوا خارج بار بار ہوتی رہتی ہے پھر اسی طرح کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا اٹھنے بیٹھنے سے بار بنی نکلتے رہتی ہے یا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے یا پھر ایسی عورت ہوتی ہے جس کا جو ہے ہمیشہ جو مطلب جس کا خون ہمیشہ آتا رہتا ہے یا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ لوگ ان کا ان کی ناپاکی ختم نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ یہ دونوں نیت نہیں کر سکتے یعنی کہ یہ ناپاکی سے پاک ہونے کی نیت وہ نہیں کر سکتے وہ صرف یہی نیت کر سکتے نیت کے میں نے فرض وضو کی نیت کے میں نے فرض ادا وضو فرض وضو ادا کرنے کی وجہ نیت کر سکتے ہیں تو یہ نیت کا مکمل چیز آپ کو بتائی گئی یہ نیت میں آپ لوگوں کو کچھ اشکال ہے نیت کا وہاں سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو جی آیا جی ابھی وضو کے پانچ فرائض وضو کے چھ فرائض میں سے ایک فرائض جو ہے بتائی گئی ہے کہ پہلا وضو کے چھ فرائض ہے پہلا نیت کرنا دوسرا چہرے کا دھونا چہرے کا دھونا اب چہرہ کتنا ہے تو بال اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی تک یہ تک تھوڑی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے پورا اب چہرے میں داڑھی بھی آتی ہے مچھ بھی آتی ہے بچہ داڑھی بھی آتی ہے اس کے بعد میں یہ بھی آتا ہے بہوے بھی آتے ہیں تمام چیزوں کو دھونا واجب ہے وہ کس طرح ہے وہ انشاءاللہ بتائیں گے پھر تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا تیسرا فرض اور چوتھا فرض ہے سر کے بعض حصے کا مسا کرنا سر کے بعض حصے کا مسا کرنا پانچواں فرض ہے دونوں پیروں کو تخنوں سمیت دھونا یہ پانچواں اور چھٹا ہے ترتیب وار وضو کرنا پہلے نیت پھر چہرے کا دھونا پھر تیسرا جو ہے دونوں ہاتھوں کو کہنے سمیت دھونا چوتھا سر کا مسا کرنا پانچواں پیروں کو ٹکنوں سمیت دھونا چھٹا ترتیب وار کرنا یہ مکمل یہ چھ فرائض ہے ایک ایک ایک نیت کی چیز فرائض بتائی گئی اور جو ہے ابھی پانچ فرائض باقی ہے تو یہ پانچوں فرائض میں تفصیل ہے ابھی جیسے کسی کا بال اتنا بڑا ہے کہ جیسے ایک مثال کے طور پر کسی کے سر کا بال ایک کلو اتنا بڑا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا یا پھر کسی کے ہاتھ کا بال یہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک کلو میٹر بڑا ہے یا کسی کے ہاتھ کے ناخن اتنا بڑا ہے کہ وہ جو ہے مطلب اس کو لپیٹنا لپیٹ کا یہاں لانا ہوگا یا بہت سارے معاملات اس میں مسائل نکلیں گے تو کون سے مسائل کون سے مسائل میں کس طرح مسئلہ ہوگا وہ وہ اس کی تفصیل ہے وہ ان ہم جو ہے کل سے ان شاء ہم پڑھیں گے اب یہاں سے سب تفصیل شروع ہو جائے گی اب تک کہ یہ صرف پانی کے تعلق سے بتایا گیا وضو کے تعلق سے بتایا گیا اب ایک آج وضو کے فرائض ہم نے آج شروع کر دیے اس کی ایک فرائض ہم نے بتائی نیت ابھی یہاں سے جو ہے جتنی آئے گی اب اس میں اور مزہ آئے گا آگے مسئلے سننے میں اس کے بعد میں خفین خفین جو ہم ٹھنڈی کی وجہ سے جو موزے آتے ہیں چمڑے والے وہ پہنتے ہیں تو اس پر ہم وضو کس طرح کریں گے تو ہم کتنے دن تک اس پر وضو ہم چلا سکتے پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے وہ مسئلہ آئے گا تو وضو کتنے چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ مسئلہ آئے گا اگر آدمی یہ چیز سمجھ لے کہ وضو کتنے چیزوں سے ٹوٹتا ہے تو آدمی یہ اگر یاد کر لے تو آدمی کو کبھی ٹینشن ہی نہیں رہے گا وضو کے تعلق سے معلومات لینے کی تو وہ اسی میں سمجھ جائے گا کہ میرا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں اکثر لوگ ہمارے یہ سوچتے ہیں کہ بولے میرے اوپر جو ہے مطلب ناپاکی اڑ گئی ہے تو میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ابھی ہمارا خون نکلا ہمارے ہاتھ سے یا کہیں سے جسم سے تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں یہ تمام چیز جو ان شاء اللہ آگے جب آئے گی تو آپ کو انشاءاللہ اللہ اور زیادہ پڑھنے میں مزہ آئے گا اور اس میں اور زیادہ تفصیل ہے اور اس میں اور زیادہ مزہ آئے گا تو ابھی دو دن وضو باپ اور چلے گا دو دن ان شاء اللہ دو دن میں غسل ہوگا پھر تیمم ہے اس کے بعد میں آزان اور نماز ان شاء اللہ جو ہمارا ان شاء اللہ نے ان شاء اللہ ہم مکمل کر لیں گے ان شاء اللہ تو ابھی کسی کو سوال کسی کو کچھ سوال کرنا ہے جی, جی، آپ نے کوٹنگ کا مسئلہ بتایا نا سیاہی یا مہندی کا جی جی تو کوٹنگ سے کیا مراد ہے وہ نہیں سمجھا سے مراد پریت وہ یعنی کہ وہ چیز ایسی ہوتی ہے سیاہی میں کہ پریت جم جاتی ہے اوپر پلاسٹک کی طرح تو اس کی وجہ سے جو پانی جو اندر پہنچ نہیں پاتا ہے یا اس کے اندر ایسا کچھ کیمیکل ہوتا ہے وہ کیمیکل کی وجہ سے جو ہے جیسے سیاہی وغیرہ میں اکثر بال پین میں آپ دیکھیے اس میں آپ اگر جب ہاتھ پہ جب پین لگے گی یہ سیاہی جب آپ دیکھو گے اس کے اندر تو اس کے اندر ایک ڈاک جیسے چمکیلا چمکیلا لگتا ہے تو پانی اس پر لگ کے فوراً ہٹ جاتا ہے اکثر یعنی کہ کوٹنگ والی چیز میں اکثر بال پین میں اس طرح سے ہوتا ہے اس وجہ سے جو یہ کہا گیا علماء فرماتے کہ اس کو اچھے طریقے سے دھس گھس کر جو ہے اس کو پورا صاف کر لے تاکہ پانی اچھے طریقے سے وہاں پہنچے کوٹنگ سے مراد پریت ہوتی ہے اوپر کی وہ چمڑا ٹائپ جو اس کا نکلتا ہے پلاسٹک جی، جی، جی، ٹائپ حضرت وہ جو الیکشن کے لگاتے شیائی تو لوگ مہینے تک رکھتے ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کا شریعت کا میرا حکم نہیں ہے یہ شریعت کا حکم ہے تو شریعت کا جی اس میں ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے اس میں کوٹنگ نہیں ہوتی ہے کوٹنگ نہیں ہے وہ اس میں کوٹنگ نہیں ہوتی یہ بات میں نے مفتی رفیق شادی صاحب سے میں نے جب دریافت کیا کہ اس کا کیا مسئلہ ہوگا تو انہوں نے مجھ کو یہی بتایا تھا کہ اس میں کوٹنگ نہیں ہوتی ہے سے وضو ہو جاتا ہے جامن جو ہوتا ہے نا جامن جامن کے اصل میں وہ جامن سے بنائی جاتی ہے وہ سیاہی جو ہاتھ پر لگاتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے ہو جاتا ہے وضو جزاک اللہ اور یہ جو ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعی میں کوٹنگ ہے تو جب تک وہ رہے گا جب تک ہماری نماز نہیں ہوگی اس نماز کے بدلے میں ہم کو جو ہے واپس ہم کو بعد میں نماز دورانی پڑے گی اگر ہم کو یقین ہو جائے کہ وہ کوٹنگ ہے تو نماز دورانی ضروری ہے پھر اور یہ جو دائم الحدیث کا مسئلہ ہوتا ہے ماشاء اللہ اگر کپڑے پہ لگے جیسے انڈر ویئر وغیرہ پہ کسی کے لگے وہ نکلنے والی چیز تو کیا کپڑے بھی بدلنا ضروری ہے ابھی نماز کے شرائط میں ہم نے دوسری شرط کیا پڑھے ہاں کپڑوں کا پاک جگہ کا پاک ہونا کپڑوں کا سب جی حدث سے پاک ہونا نہ کپڑوں کا کپڑے کا بدن کا جگہ کا نجاست سے پاک ہونا جی اگر کپڑے پہ اگر نجاست لگی ہے تو کپڑا چینج کرنا پڑے گا اکثر لوگ کیا کرتے پتہ ہے حضرت وہ پانی کے چھیٹے لیتے ہاتھ پہ اور چھٹ جی۔ چھٹ چھٹ ایسا ہٹاتے ایسے ہٹاتے یا چھڑکتے تو کیا یہ کرنے سے درست ہے کیا یہ حکم آیا ہے سنت ہے اس طرح کرنا لیکن یہ کس کس لیے سننا تھا وہ آپ کو بتا دوں یہ جو آپ بتا رہے کہ جی۔ پیشاب گرتے اس کے بعد میں وہاں پر چھڑکتے تو اس سے چھڑکنے سے یہ پاک نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اب یہ جو چھڑکنا جو سنت ہے وہ سنت اس وجہ سے ہے کہ آدمی جب وضو کر لے تو وضو کرنے کے بعد میں کبھی آدمی کو ایسا شک ہوتا ہے کہ پیشاب کے ٹپکے گرے یا نہ گرے ہے یا نہیں تو وہ وسوسے کو شک کو دور کرنے کے لیے جو ہے یہ کہا گیا ہے علما فرماتے ہیں کہ پانی کو اپنے اظہار پہنے یعنی جس جگہ تناسل ہوتا ہے اس جگہ پانی کو چھڑکے تاکہ وہ جگہ ہمارے پانی سے گلی ہو جائے اور ہم کو یہ جو میں نے پانی ڈالا ہوں وہ وہ گلا ہوا ہے بلکہ میری پیشاب نہیں نکلی ہے آدمی وسوسوں میں نہ پڑے اس وجہ سے کہا گیا جزاک اللہ مگر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ گری ہوئی چیز چڈی پہ دکھتی بھی ہے تو لوگ کیا اچھا۔ کرتے اتنی جگہ پہ پانی ڈالتے اور اس کو نچوڑتے وہ چڈی کو انڈر ویئر وغیرہ کو نچوڑتے اور پھر وہی یوز کرتے کیا اس سے ہوگی درست ہاں ہو جائے گی یعنی پہنے ہوئے پہلے ہی ہاں، رہتے تھوڑا سا پانی وہی جگہ پہ ڈال کے نچوڑتے لیکن وہ وہ چیز پھیلنی نہیں چاہیے جو نجاست ہے وہ نجاست جہاں لگی ہے وہیں سے ختم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر نجاست ختم نہیں اگر وہ پھیل گئی ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی وہ چینج کرنا پڑے گا اچھا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ نجاست لگی ہے جی ایسی صورت میں میں اگر اتنے حصے کو ایک اچھے طریقے سے دھو لوں کہ یہ نجاست نہ جی۔ پھیلے آگے اور نہ کچھ ہوئی تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس سے جو وضو نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں شکریہ حضرت بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آمین اگر پہلی بار استعمال کرنے کے بعد میں ابھی جیسے ہم نے بتایا کیا پانی کا مستعمل جو ہم نے بتایا پہلے ابھی یہاں پر آج کے درس میں مائع مستعمل یعنی کہ استعمال کیا ہوا پانی ابھی میں نے پانی لے لیا وضو کے لیے اب فرسٹ ٹائم میں دھونے جا رہا ہوں فرسٹ ٹائم اب میں نے پانی لیا اپنے چہرے پہ ڈال دیا اب جو جتنا پانی گرا ہے یہ میں نے جمع کر لیا نیچے پورا پانی نیچے جمع ہو گیا ابھی جو پانی جمع ہوا یہ مستعمل پانی ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں اس کے اس کے اندر ایک سو بانوے لیٹر اگر میں ملا دوں اس کے اندر تو یہ پانی پاک ہو جائے گا یعنی یہ پانی واپس ہم استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو پانی ہم نے استعمال کیا ہے اب پہلے بار میں جو ہم نے استعمال کیا ہے وہ تو ہم نے فرض کے لیے استعمال کیا ہے چہرہ چہرہ ایک بار دھونا فرض ہے ایک بار یا اعضا کو ایک بار اچھے طریقے سے پانی بہانا فرض ہے ہاں یعنی کہ پیروں پر ایک بار اچھے طریقے سے پانی بہانا فرض ہے یعنی آزائے وضو پر ایک بار اچھے طریقے سے پانی بہانا یعنی اس طرح سے پانی بہے پورا حصہ جو ہے وہ پورے حصے پانی بہہ جائے اور جو پورا حصہ تر ہو جائے اب ایسی صورت میں جو جو پانی جمع ہوا ہے یہ مستعمل ہو گیا یہ پانی کو الگ الگ کر دیں اب دوسرا جو پانی ہم نے دوسری بار کے لیے جو استعمال کیے چہرے دھونے کے لیے اور وہ پانی ہم نے جو جمع کیے تو دوسری بار چہرہ دھونا سنت ہے تیسری بار چہرہ دھونا سنت ہے تو جو پانی جو گرا ہے دوسری اور تیسری بار والے جو ہم نے جمع کیے ہیں وہ ہم چوتھے بار والے کے لیے استعمال ہم جو ہے دوسری چیز کے لیے استعمال کر سکتے دوسرے آزاد ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہوگا وہ پانی مستعمل نہیں مانا جائے گا جی نہیں کوئی مشکل نہیں پانی اڑتا تو پانی پانی نجس تو نہیں ہے نا وہ جی مدینہ جی پانی جو اڑتا ہے وہ نجس تو نہیں ہوتا ہے نا جی جی جی جی کراہت ہے مکرو ہے احتیاط کرے نہ کرے اگر پانی نہیں ہے کہیں پر اگر اسی کے اندر پانی ملتا ہے تو اس سے کر سکتے ہیں وضو ہو جائے گا لیکن جو ہے جو وضو کی فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی ثواب ثواب میں کمی آئے گی جی حضرت وہ اکثر نا برسات کے موسم میں جی گرام پنچایتوں والے ہاؤس وغیرہ میں نا پانی کے لیے کچھ دوائی ڈالتے تو اس سے پورا یعنی خوشبو جو رہتی ہے پانی کی اس میں چینج ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے پانی کتنا ہے آپ کا ہاؤس میں پانی تو وہ زیادہ ہے مگر اس کا بو جو رہتی ہے بو وہ چینج ہو جاتی ہے اس سے کوئی مشکل نہیں ہے اس سے اس سے جو ہے وضو ہو جاتا ہے وہ خاص جو ہے پانی صاف کرنے کے لیے کیمیکل ہوتا ہے تاکہ اندر جو بھی یہ کٹانو وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے ختم ہو جاتے ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وضو ہو جاتا ہے اس سے جی شکریہ جی جی مٹی کا پانی وہ پانی تو وہاں سے آتا ہے نا ندی وغیرہ سے نہیں کوئی بات نہیں وضو ہو جائے گا جی جی ہو جائے گا مٹی ناپاک نہیں ہوتی نا اچھا، پانی سے جو ہوتا ہے جی وضو ہو جائے گا وضو بھی ہوگا بھی ہوگا گوتا لگائیے چائے جو کیجیے آپ چلے گا جو سمندر کا پانی ٹیسٹ میں کھادا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے تو کیا اسے بھی بدو غسل ہو جائے گا اور اگر ہاں جی۔ اس میں تھوڑا کلر میں فرق آ رہا ہے جیسے ممبئی وغیرہ کے پاس جو سمندر ہوتے ہیں اس کے پانی میں تھوڑی الگ سی بو ہوتی ہے اور کلر میں بھی فرق ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم آئے گا نہیں ہاں، سمندر کے پانی میں کوئی ایشو نہیں ہے سمندر کے پانی سے وضو ہو جائے گا جیسا پہلے جو جی, جی۔ آپ نے جیسا پہلے بتایا کہ انک کا مسئلہ تو یہ جو تھم امپریشن جب لگاتے تو پورے تھم پہ جو ہے ان کا یہ ہوتا ہے تو اس سے بھی کیا وضو میں فرق آئے گا وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یعنی کہ انگوٹھا جو لگاتے ہیں انک والا جی جی, جی۔ تو اس میں بھی وہی چیز دیکھی جائیں گی اس میں کوٹنگ ہے یا نہیں اگر کوٹنگ ہے پریپ وغیرہ ہے تو اس سے جو ہے وضو نہیں ہوگا آپ کو مکمل طور پہ صاف کرنا ہوگا اس کو حضرت جھرنے سے بہتا ہوا پانی ہے اس میں وہ وضو کرے یا ایک دیکھو دیہات میں اکثر لوگ جھینا کھودتے یعنی چھوٹا سا گرا کھودتے اس میں سے پانی نکلتے رہتا ہے بڑھتے رہتا ہے وہ اور بہتے رہتا ہے اس میں ہاتھ وغیرہ ڈال کے وضو کیے تو وضو ہو جائے گی زیرہ ہے نا ہاں بہتے رہتا ہے وہ پانی بہتے ہوئے پانی سے وضو ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر جی، نجس جی۔ نہ ملے تو اس سے وضو ہو جائے گا شکریہ نجس لیکن اس میں شرط ہے نجس نہیں ہونا چاہیے حضرت جو بالٹی میں پانی نہانے کے لیے لیتے ہیں نا کے لیے اگر اس جی۔ میں ہاتھ ڈوب گیا تو میں نے میں مسئلہ سنا تھا کہ اب چونکہ پانی گرم ہے اور وہ مستمل ہو گیا ہاتھ ڈوبنے سے تو اس میں اگر اتنا ہی ایک بالٹی پانی ڈال دیے یا اگر پہلے آدھی بالٹی تھی وہ مستعمل ہو گیا اور نیا ایک بالٹی پانی ڈال دیے تو پانی گرم بھی رہے گا اور استعمال کے قابل رہے گا اپنے میں کچھ ایسا مسئلہ ہے جی جی وہی مسئلہ ہے استعمال کے قابل بنانا یا ہم کو جو ہے پانی بدلنا ہوگا مستعمل پانی مستعمل ہو جائے گا تو وہ جو پانی ہے وہ جو پانی ہوگا تو اس کو ہم اس طرح سے یوز میں لا سکتے جیسے جو گندگی لگی ہوئی ہے لونگی پر یا ازار وغیرہ پہ جو گندگی لگی ہوئی ہے اس پانی کو اس میں استعمال میں لے لے آئے اور باقی دوسرا پانی جو احتیاط وہ کر لے اگر آدمی چلو کی نیت کرے ہاں۔ جیسے یہ کرے کہ میں جو چلو لے رہا ہوں پانی سے ہاں۔ یہ نیت کر اگر آدمی چلو کی نیت سے اگر آدمی بالٹی میں ہاتھ ڈبا کر پانی لے تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا یہ علماء فرماتے ہیں تو کبھی اگر ایسا مسئلہ ہوا کہ آپ کو جو ہے مطلب ہاتھ ڈالنا ہے بالٹی میں تو جو ہے چلو کی نیت سے ڈالیں کیا میں جو چلو لے رہا ہوں یعنی کہ ایک تھوڑا سا پانی جو اندر سے لے رہا ہوں تو ایسی صورت میں جو پانی مستعمل نہیں ہوگا چلو کی نیت کی تو ہو جائے گا جی چلو کی نیت کرنی ہوگی آپ کو اگر چلو کی نیت نہیں کروں گی تو پانی مستعمل ہو جائے گا پھر اچھا ایک بار حضرت نیت غسل کی کرنے کے بعد ہاتھ دھو لیے ہاتھوں پر پانی بہ گیا اور وہ بھیگا ہوا تو کوئی ایشو نہیں نا اس میں پر ایشو نے پھر بھی جو ہے ہمیشہ آدمی احتیاط کی نیت کرتے رہے آدمی تو جو ہے نی اور مطلب مسئلہ پورا حل ہو جائے گا آج کے اچھا۔ دور میں دیکھیے ٹیکنالوجی جو آگے بڑھی ہے جیسے شاور وغیرہ ہے تو اگر آدمی اس سے اگر غسل لے تو اس میں اور آدمی کو اور زیادہ آسانی ہوتی ہے اور اس سے جو پانی بھی کم خرچ ہوتا ہے اور جو غسل کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے یعنی کہ ہاتھ وغیرہ ڈوبنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے اچھا، اچھا، اگر ہو سکے تو نہیں اس سے لیا کرے شاور وغیرہ سے تاکہ جو مکمل طور پر ہر جگہ اسے پانی بھی بہے گا اور جو ہے پانی کا مستعمل ہونے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا جی، حضرت کپڑے پہ اگر منی وغیرہ لگے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے شافی مسلک میں منی پاک ہے نہیں پھر بھی کپڑے پاک ہو جائے گی اگر جس جگہ پہ منی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو ہم اگر اچھے سے دھو لے تو وہ جگہ جو ہے صاف ہو جائے گی منی تو پاک ہی ہے مسئلہ نہیں ہوگا جی۔ ایسے منی لگی ہوئی کپڑے سے مطلب جو نماز پڑھ لی جیسے بے میں تو اس کو دہرانا پڑے گی ہو جائے گی نماز ایک منٹ سے بولیے آواز نہیں آیا اگر منی جیسے پاک ہے نا اب جو اس کا اخراج اگر اس کا مطلب کپڑے پر منی لگی ہوئی ہے جی تو اسی میں اگر نماز پڑھ لی ہے اس کپڑے میں جی تو تو ہو جائے گی اس سے نماز اس سے نماز ہو جائے گی لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ منی صرف منی نہیں نکلتی اس سے پہلے مزی بھی نکلتی ہے ہاں وہی وہی دوسرا پوچھنا تھا جی تو منی سے پہلے اگر مزید جب بھی منی نکلنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی خوشیوں میں مزی نکلتی ہے تو مزید مطلب وہ وہ پانی جو منی نکلنے سے پہلے پہلے ہلکا شہوت کی وجہ سے نکلتا ہے جو گدلا ہوتا ہے چکنے یہ چکنا پانی ہوتا ہے جو جس کو مزی کہتے ہیں وہ ناپاک ہوتی ہے اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے تو جو ہے اس سے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے وہ چیز دھونی ضروری ہوگی اور اس پر اگر مزی لگی ہوئی ہے منی بھی ہے تو صرف منی ہونے سے کافی نہیں ہے مزی لگی اس وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی اب منی صرف لگی ہوئی ہے مزی نہیں ہے آپ کو یقین ہے مزی نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے نماز ہو جائے گی لیکن پھر بھی یہ ادب کے خلاف ہے اس طرح کرنا کیونکہ ہم جب اتنے بڑے رب العزت کے بارگاہ میں جب کھڑے ہو رہے تو ہم اس کو ساتھ میں لے کر کھڑے ہو اس کے ساتھ میں تو وہ چیز صحیح نہیں ہے مسئلے کے مطابق تو یہ کہ نماز ہو جائے گی جی حضور یہ ابھی جو احتلام ہوتا ہے احتلام کے بعد ہم کو غسل لینا فرض ہے تو جی۔ جو ننگے ننگے آنگ غسل لے سکتے ہیں یا وہ احتلام جو والا جو کپڑے کے اوپر غسل ہوتا ہے کیا اس کو پاک کر لکھ کے غسل کر رہا ہے کیا ہے نہیں دیکھیے آدمی اوپن ہو کر بھی جو غسل لے سکتا ہے مگر اس کے لیے کہ یہ چیز بتائی گئی ہے ادب کا ایک دائرہ بتایا گیا ہے کہ آدمی اتنے یعنی مکمل طور پر جو ہے یعنی وہ ایسی جگہ اوپن ہو کر نہ جہاں اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو لیکن ایک بات دھیان میں رکھے آپ اکیلے بھی اگر آپ اگر اوپن ہو اوپن ہو کر نہا رہے ہو تو اس میں بھی ایک یہ چیز آتی ہے کہ بھلے سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر حیا کا حقدار سب سے زیادہ اللہ عزوجل ہے کیونکہ ہم لوگوں سے تو حیا کر لیتے ہیں لوگوں کے سامنے کیا ہم لوگوں کے سامنے ہماری بے حیائی لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ پل کے سامنے نہیں آتے ہم ہمارے روم میں اکیلے ہیں تو ہم رہ جاتے ہیں لیکن ہم جب تنہا ہو تنہا ہوتے ہیں جب بھی سب سے زیادہ حیا کا حقدار جو ہے اللہ از وجل ہے تو یہ کہا کہ جب ہم اکیلے بھی رہے تو یہ اس طرح رہے کہ ہمارا سطح عورت جو ہے کم سے کم چھپا رہے جی، کہنے کا جی، مطلب یہ ہے ہاں جی جی اوپن جی، ہو کر کر اوپن اوپن ہو ہو لے سکتے ہیں جی جی کے اور ایک بات وہ جو نجازت لگی ہے وہی کپڑے کے اوپر وہ کپڑا دھو کے غسل لینا پڑے گا یا ایسا ہی غسل ہو جاتا ہے وہی اسی پہ اس پہ بھی غسل ہو جائے گا دیکھیے غسل کی سنت میں بھی آگے آئے گی غسل کی سنت میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں جب آدمی غسل کرے تو آدمی کے لیے جو ہے یہ اس کے لیے سنت ہے کہ سب سے پہلے پیشاب کرے پیشاب کرنے کے بعد میں وضو کرے اور پیشاب کرے اس کے بعد میں جس جگہ اس کی نجاست لگی ہوئی ہے جیسے منی وغیرہ یا کوئی گندگی لگی ہوئی مزی وغیرہ تو سب سے پہلے اس کو صاف کرے یہ سنت ہے گسل کی سنتوں میں سے پہلے اس کو صاف کرے اچھے طریقے سے پھر اس اس کے بعد میں کو اچھے سے پانی بھائے پھر جو ہے وضو کر کے جو جو اس کی سنتیں ہیں اس کے بعد اسی سنت کے مطابق گسل شروع کرے وہ آگے انشاءاللہ سنتیں آئے گی آپ کو ایسے ہی میں فی الحال ٹیمپرری بتا رہا ہوں جی، ہاں، وضو کی ہے نا جی تو وضو کی جو وضو کی جو نیت بتائے تو اگر کوئی اگر وضو کرتا ہے کہ وضو کرتا ہوں میں نماز درست ہونے کے واسطے اور اس کے بعد اگر اس نے قرآن شریف کی تلاوت کی تو ہو جائے گی ہاں جی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں نہیں نہیں نہ نہیں تو پھر وہ مطلب فرض بولنا پڑے گا کہ میں کرو یا جو یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ فاتحہ وغیرہ کرنے کے لیے وضو کرتے تو اس وقت بھی کیا نیت یہی کر سکتے ہیں نا میں وضو کرتا ہوں نماز درست ہونے کے اور اس کے بعد نماز درست ہونے کے لیے اس میں بہت سارے معاملات آگے آپ کو پیش آ سکتے اگر باریکیاں ایک دم دیکھنے جاؤ گے آپ اگر اور اگر علما کے اقوال اٹھاؤ گے محتمد کے مطابق تو دیکھا جائے گا پھر آپ جو ہے نماز کے علاوہ آپ دوسری چیز نہیں کر سکتے ہو تو اس کے لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا دیکھیے ہر کسی کے لیے میں خود اکثر ہمیشہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں جب بھی وضو کرنا رہتا ہے تو فرض وضو کی نیت سے وضو کر لیتے ہیں تاکہ کبھی کبھی بھی کوئی بھی چیز پیش آ جاتی ہے تو آدمی کا ایسا نہ ہو کہ بھیا میرے اس کے لیے یہ پھر سے وضو کرنا پڑے گا یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے سامنے نہ آئے اس وجہ سے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ آدمی اچھے طریقے سے سوچ لے اس کو لیکن اگر وہی سوال وہی ہے کہ اگر میں وضو کرتا ہوں میں نماز درست ہونے کا سے اگر کی تو اس سے سب کر سکتے کیا وہی ہے نہیں ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں اس سے ہو جائے گا نا ہاں جی اس سے ہو جائے لیکن اگر کسی نے یہ کیا کہ میں نیت کیا میں نے صرف قرآن پڑھنے کی وضو کرتا ہوں ایسی صورت میں نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتا ہے پھر حضرت جی، مسواک جو ہے جی۔ وضو میں ہاتھ دھونے کے بعد ہی کرنا یا سنت کیسے وضو کے پہلے کرنا یا کیا ابھی مسواک جو ہے وضو کرنے سے پہلے بھی سنت ہے اور جب ہم کلی کرنے جائیں گے کلی کے لیے ابھی مسواک کی سنت ہے آپ کو دو دن کے بعد آئے گی یعنی کہ پرسو کے جو درس ہوگا پرسو والا اس کے اندر آپ کو مسواک کی بھی سنتیں آئے گی یعنی وضو کی جتنی سنت اس کے اندر آ جائے گی تو وضو سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے اور جب آدمی کلی کرے اس وقت بھی مسواک کرنا سنت ہے جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو نیت سے پہلے بھی وضو کرنا سننا ہے مسواک کرنا سنت ہے مسجد میں جانے سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے یہ تمام چیزیں آپ کو آئے گی آگے ان شاء اللہ جی اللہ خیر جیسے سبحان اللہ ماشاء اللہ آج کا بیان بہت زیادہ بہتر تھا بہت زیادہ بہت اچھی اچھی معلومات ملی جزاک اللہ جی۔ فی الحال یوٹیوب پہ ابھی نہ ڈالیں تو بہتر ہوگا میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس سالوں سے میری ایک علیم صاحب سے میری بات ہوئی تھی کل رات میں اسی تعلق سے تو میں انشاءاللہ یہ پورا جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا میں جی آپ آپ واٹس ایپ کے اوپر سب ویڈیو ڈالو Medina ji WhatsApp group WhatsApp group پہ آپ جو بھی بیان کرتے ہیں وہ واٹس اپ گروپ پہ ڈالیے گا میں تو ریکارڈ نہیں کر پا رہا ہوں کیا کوئی ریکارڈ کر رہے کیا پتا نہیں ہے جی جی جی جی جی جی جی جی جی صحیح بات ہے جی, جی۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس تعلق سے ریکارڈ کر دے شاید تو اگر آپ اجازت فرما دے تو نیٹورک کی وجہ سے مس ہو جاتا ہے یا ہماری جو ابھی ورک فرام ہوم چل رہا ہے تو دو دو زوم میٹنگ چل رہی ہے تھوڑا کنفیوژن ہو جی۔ جاتا ہے مسئلے سننے میں تو ایسے جی، جی۔ صورت میں اگر آپ اجازت عطا فرما دے تو ہمارے لیے بھی بینیفیشل ہوگا آڈیو ایکسس جی ہاں وہ چلے گا لیکن یوٹیوب پہ ابھی مت ڈالیے کلی باقی آپ ویسے استعمال کر لیجیے چلے گا حضرت اچھا، ایک سوال بھی تھا مائمس میں جیسا حناف میں مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر بالٹی میں پانی ہے تو لیس دین ہاف بکٹ ہے یعنی آدھی بالٹی سے کم ہے تو اس میں میں اگر غیر مستمل پانی ملا دیا جائے یا زیادہ ہو کیا بھی ایسا مسئلہ ہے یا پھر اگر وہ پانی کو اوور فلو کر دیا جائے نہیں شافئی میں شافائی میں ایسا نہیں میں بتایا نا دیکھیے متنجس کا جو مسئلہ آتا ہے نا مائع مستعمل کا وہ ایک سو بانوے لیٹر پہ ہی ہوتا ہے تو ویسا پانی باہر جانے سے نہیں ہوتا ہے ابھی جیسے ایک بالٹی ہے ایک بالٹی کے اندر جو ہے مطلب یعنی کہ کسی جو کوئی گوبر رکھا ہوا ہے ہم نے جو اس کو وہ پانی کو چالو کر دیے پانی بہتا جا رہا ہے بہتا جا رہا ہے تو وہ اس سے جو گوبر تو پاک نہیں ہوگا نا اس سے نجاست جو بالٹی کے اندر پانی ہوگا وہ تو پاک نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کے اندر وہ ملتا ہی رہے گا وہ بعد بعد جو بھی پانی بعد میں آتا رہے گا وہ تو اس سے ملتا ہی رہے گا بعد میں اس وجہ سے جو ہے ویسا کرنا درست نہیں ہے غسل میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ مستمل پانی جو مستمل ہوتا ہے وہ کیا ناپاک پانی ہوتا ہے نہیں یہ نزدیک ناپاک نہیں ہوتا ہے نہیں یہ شافے میں بھی ناپاک نہیں ہے مگر اس کو آپ جو ہے وضو اور غسل میں استعمال نہیں کر سکتے تو حضرت یعنی جس میں جیسے حناف جو مسئلہ بتاتے کہ یعنی غلطی سے اگر ہاتھ پڑ جائے یہاں پہ جو جو آپ مسئلہ بتا رہے اس سے تو ان کا بھی پاک نہیں ہوگا لیکن جیسے غلطی سے ہمارا ہاتھ چلا جائے اب وہ سارا کا سارا پانی جو ہے ہمارا مستمل ہوگا تو اس کو آپ جی۔ اتنا پانی ویسٹ نہیں کر سکتے تو انہوں نے آسان طریقہ یہ بتایا کہ اگر اس کو اوور فلو کر دیا جائے یا زیادہ کوانٹٹی جو ہے غیر مستمل پانی ملا دیا جائے تو سارا کا سارا پانی سے جو ہے وضو یا غسل کر سکتے تو مجھے یہ جاننا تھا کہ شافائی میں بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں نہیں شافائی میں ایسا نہیں ہوگا پانی اوور فلو کرنے سے وہ پاک نہ ہو جو ہے مستعمل اس کا ختم نہیں ہوگا اس کا مستعمل پن ختم ختم کرنے کے لیے ہم کو ایک سو بانوے لیٹر میں اس کو ملانا ہوگا ہم اس بالٹی کو لے جا کر ایک سو بانوے لیٹر پانی میں ڈال دیں تاکہ وہ پانی بیکار نہ ہو حضرت اگر ایسی صورت ہے کہ پانی کم ہے اور وہاں پہ ایک بالٹی ہی پانی اور جو غیر مستمل پانی ہے وہ کم ہے یعنی جیسا حناف کے نزدیک طریقہ ہے تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے کیا حناف کے طریقے پہ ہم عمل کرتے ہوئے اس پہ مسئلے پہ عمل کریں گے یا پھر شافعی کے لیے کچھ اور مسئلہ تو یہ مسئلے کے لیے آپ جو ہے مفتی مفتی رفیق وغیرہ عاقب صاحب سے رابطہ کریں زیادہ بہتر ہوگا جی حضور جی جی ابھی جو گھروں میں جو رہتا ہے جو تانبے کا جو بڑا گڑا رہتا ہے وہ نیچے سے آگ دے کے انگا دے کے پانی گرم کرتے ہیں اس کے اندر ابھی ٹھنڈی کے موسم میں بارش کے موسم میں سبھی کرتے ہیں اپنے ادھر تو جی۔ وہ پانی میں وضو ہو جاتا ہے یا غسل ہو جاتا ہے وضو غسل ہو جاتا ہے لیکن کراہت مکرو ہے گرم پانی سے نہیں ہوتے وضو نہیں ہو جاتا ہے گرم پانی سے بھی وضو ہو جاتا ہے ٹھنڈے پانی سے بھی ہو جاتا ہے بہت بڑا ہے آپ جو بولا آپ جو کہہ رہے ہیں نا ون نائنٹی ٹو لیٹر اتنا ہوگا وہ گڑا تو آپ یہ تانبے کی آپ بات بتا دو نا جی جی تانبے ہاں، کا تانبے کا ہاں تانبے کی چیز میں چیز سے وضو کرنا جو ہے نہیں وہ آلہ جس کے وہ آلہ جو تانبے کا ہو جس میں پانی بھرا ہو اس سے پانی لینا جو ہے کراہت تانبے کا یعنی غسل میں نہیں ہوگا یعنی نہیں غسل بھی ہوگا وضو بھی ہوگا نہیں مکرو ہے ثواب ثواب میں کمی آئے گی اچھا اچھا جی غسل بھی ہوگا وضو بھی ہوگا ثواب میں کمی آئے گی یعنی ابھی ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈا پانی ابھی شور سے نہیں نہ سکتے نا اس لیے میں کہہ رہا تھا جی جی نہیں استعمال کرنے میں وہ نہیں ہے اگر ہے کیا اس کے سوا کوئی یعنی معاملہ نہیں ہے تو ان شاء اللہ اللہ جل کی رحمت سے امید رکھے ان شاء اللہ اگر وہ چاہے تو جو ہے اس سے دگنا سوا عطا فرمائے گا اچھا وہ گڑے میں کا پانی دوسرے بکٹ میں لے کے وضو کر سکتے ہیں پلاسٹک کے بکٹ میں لے کے اس میں یہ بتایا گیا تانبے کا جو بھی ہو جو بھی سامان ہو اس کو استعمال کرنا کراہت ہے پانی اس کا استعمال کرنا کراہت ہے پھر اسی طرح اس کو جو ہے کھانے پینے بھی استعمال کرنا کراہت ہے تو ہم پانی تو اسی میں سے لے کر وہ کر رہے ہیں نا جمع کر کے تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے پلاسٹک فائبر وغیرہ کی جس طرح ٹاکیاں ہوتی ہے جی وہ تو ہے وہ تو ٹھنڈا پانی آتا ہے اس لیے گرم پانی کا پانی یعنی کے عذر کے مطابق آپ یہ استعمال کر سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے عزر ہے اس کے سوا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے آپ کو تو آپ جو ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہو جی، تو جی جی جی اچھا کاٹن اگر اس پہ پانی ڈالا جائے تو وہ پانی جلد تک پہنچے گا اچھا تو جی <coughs> کفین کے لیے شرائط ہے کفین کے لیے شرائط یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ہو کہ اپنے پیر تک پانی پہنچنے سے روکے وہ اس انداز سے ہو اب جیسے آپ بتا رہے وہ کاٹن کا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات جب کاٹن ہے تو پانی پہنچے گا پھر تو تو وہ کفین کے وہ کفین نہیں ہوگا اسے وضو نہیں ہوگا مسا کرنے سے جو لوگ وہ پہنتے ہیں ان کو جو مکمل طور پر واپس سے اتار کر جو ہے پیر کو دھونا ہوگا یا پھر ان کو ایسا کفین لانا ہوگا جو جس کے اوپر ہم اگر مسا کرے اس کے اوپر اگر پانی ڈالے تو جو ہے وہ پانی جو ہے وہاں پیر تک پہنچنے سے روکے رہے وہ کفین ایسا کفین ہو جی تو کچھ علماء فرماتے کیا جوتے کے اوپر جائز ہے جس طرح دیکھو حرم وغیرہ میں آپ جاؤ گے مکہ یا مدینہ شریف میں تو وہاں کے جو پولیس والے ہوتے وہ جو ہے جوتے پہن کر ہی اندر ہوتے حرم میں تو وہ لوگ جو ہے اوپر ہی مسا کرتے رہتے جوتے کے اوپر اور جوتے کے ساتھ ہی نماز پڑھتے وہ لوگ تو کچھ علماء فرماتے کہ اس سے ایسی چیز ہے جو پانی پہنچنے سے روکے تو ہو جائے گا اور وہ پا اور وہ پاک اور صاف ہے تو ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں دیکھیے مسئلے کی دو چیزیں ہیں یہ جو اس کی دو چیزوں سے مسئلہ کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہ پیر ہے آپ نے پانی لیا نل سے ایسا کر دیا آپ کا مسا ہو گیا صرف صرف ایسا کر دیا آپ کا ہو گیا لیکن اس کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے کہ مکمل اس کی سنتیں کیا ہے وہ جو ہے جیسے یہ یہ سمجھو کہ یہ آگے کا حصہ پیر کا یہ انگلیاں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے پیچھے کا حصہ یہ ایڈی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے سیدھے ہاتھ کے جو انگلیاں ہے اس کو انگلیوں کی طرف رکھے انگلیوں کی طرف رکھے اور الٹے ہاتھ کی جو انگلیاں ہے اس کو جو ایڑی کی طرف رکھے یہ دیکھیے یہ یہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو انگلی ہے پیروں کی اور یہ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں اوپر ہم نے پہلے پانی لے لیے اور یہاں پہ یہ الٹے ہاتھ کی انگلیاں یہ ایڈی کے اوپر ہے تو ہم ایسا کریں گے سمجھ رہے یہ کر دیے یہ وضو ہو گیا مسا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جی ہاں صرف اوپر خالی ایسا بھی کر دیا تو بھی جو ہے مسا ہو جائے گا لیکن وہ کب ہوگا اس کے بھی یعنی اس کی مقدار ہے ایک دن پہننا کفین تین دن تک پہن سکتا ہے ایک دن تک پہن سکتا ہے اس کے بھی مسئلے الگ ہے وہ ان شاء اللہ کفین کے تعلق سے پڑھیں گے کیونکہ کفین کی جو ہے اکثر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جو باہر ممالک میں ہوتے ہیں ان کو کفین پہننا پڑتا ہے ٹھنڈی کی وجہ سے یا جو وہاں کے وہاں کا ماحول ہی ہوتا ہے کفین پہننے کا تو وہ لوگ اکثر پہنتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں سے غلطی بھی ہوتی ہے کچھ لوگ جو ہے عمل بھی صحیح کر جاتے تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ سے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کسی کو نہیں نہیں ٹھیک چلیے ان شاء اللہ اللہ وصل اللہ تعالی خیر خلقی نور محمد وصحبی اجمعین ہم نے جو کچھ آج پڑھا اللہ عزوجل اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہم سب کے علم میں عمل میں رزق میں عمر میں برکت عطا فرمائے صحت و تندرستی سلامتی وافیتی عطا فرمائے اللہ عزوجل اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہم کو ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو علم دین سے آرستہ فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے وصلی اللہ تعالی علی خلیق القی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بفضل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام